لا شیلا دے وہ جو نا تھے تو کچھ نہ تھا جو نو تو کچھ نگو وہ جو نا تھے تو کچھ نہ تھا جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان میں تو جان جان میں تو جے سلے آیا نی سلے آیا دنگ ہے چرخ میں آسمان ہے لگ گئے چرخ میں آسمان گئے جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان کو ساری بہار ہشت کل ساری پہا ہشت کل چھوٹا سا عشر دان رے سلے اے سل دن سلے ال محمد پیش نظر بولو بہا سجدے کو دل ہے بے قرار پیش نظر بولو بہا سجدے کو دل سر کو روکیے ہاں روکیے سر کو روکیے ہائے گرتی ہان ہے سن لے نبی نا سن لے محمد دل پڑیے سن لے نبی کچھ نہ پوچھ گود میں عالم شباب آل شباب کچھ نہ پوچھ کلبو نے باغ نور کی اور ہی کچھ اٹھان ہے صلی اللہ نبی نا صلی پڑی سلے آدی سلے آیا نبی سلے آلہ ہم ارش سے گا چھ چار ارش سے تر پاد فرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ فرش پہ تر پا دھوم دھام کان جی دھر لگائیے کان جی دھر لگائیے تیری ہی داس سان گئے سلے اللہ سا سیاہ تار کون ان سا شفیع ہے کہاں پھر وہ تجھی کو بھول جان یہ تیرا گمان ہے سلے آیا نبی سلے آیا محمد

صلی آیا نبی نا سسے محمد مد سلے آلا نبی نا سلے آیا ہمیں بلائیں گے سوڑے آقا ہمیں بلائیں گے پیارے آقا ہمیں بلائیں گے ہاں دولا ہمیں بھجوائیں گے آج نہیں تو کل سلی سلے آیا سلے آیا

نبی سنائیں گے آج نہیں تو کل صلی سلے آیا صلی سلے محمد ہم نے تو مان گیا آپ گئے کا بھی بیمان جائیں گے ہاں بھی بیمان جائیں گے آج نہیں تو کل سہی بڑی سلے جس کو ہو گر کا مزہ جس کو ہو گر کا مزہ ناز زیادہ اٹھائے کیوں سلے آیا نبی نا پڑھیے سلے آیا نبی نا سلے آیا سلے آیا لے آ جان روز فضو کر سلے آیا سلے آیا سنگ درے وہ سے ہم کو دان سر چوکے ہاں جانا ہے سر تو جا چکے دل کو پرار آئے کیوں سن آیا نبی نام حشر تک رہے بولو ہاتھوں میں حشر تک رہے بولو ہاتھوں میں حشر تک رہے دامن مصطفیٰ پت سلے نام نبی نا رکھنے کو اخنے گوسل پے کرے موس پا پپت سلے آلا نبی نا سلے آدی نا سلے آبی نا سلے آلا ہم شارا گو نظر کے وقت جب تیری سانسوں میں اشار گو میری نظر کے سامنے میری نظر کے سامنے گنبد ہو ہرا پت سلے آیا نبی

تو اسے گٹی دی جاتی ہے گٹی سمجھتے ہیں گٹی یو نو یہ جب بچہ بیدا ہوتا ہے شہد چڑھایا جاتا ہے کہ کہتے ہیں کہ اچھے انسان کے ساتھ گٹی دی جائے اچھے انسان کے تھرو کہ جب وہ اچھا انسان گٹی دے گا تو اس کے اثرات جو ہیں وہ اس بچے میں انشاءاللہ شاء اللہ تو ہو سکے تو کسی سید صاحب جو ہوں ایک سال جو ان سے بھی گفتگو دلائی جائے اللہ کے ولیوں سے دلائی جائے تاکہ بچوں پر اثرات اس کے پڑیں الحمدللہ ہم سنیوں کو امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان کی محبت جو ہے وہ گھٹی میں پلائی گئی ہے الحمدللہ اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ زندہ اور جو دوسرے ہیں جو کبھی انکار کارے علم میں کرتے ہیں تو کبھی یہ کرتے ہیں کبھی وہ کرتے ہیں تو ان کی گٹی میں کیا ہے سنیے انکار علم پا گٹی میں تیری رے پڑا ارے نجدی تیرا ٹھیکانا کیا نجدی تیرا ٹھیکانا کیا ارے تو تو کٹی پتنگ گئے سلے اللہ نبی نا سلے اللہ محمد نظمی کی یہ پا بیا میں تو جاؤں گا دے دینو بیا ہر اس کو کبھی نہ سن لو اس کو کبھی سنی بڑا دبنگ سلے نبی نا سلے گے کا آتا کہ چھوڑ دو میرے آتا کہیں کہ چھوڑ دو یہ تو میرا ملنگ ہے آتا کہیں کہ چھوڑ دو میرے آتا کہ چھوڑ دو میرے آتا کہیں کہ چھوڑ دو بولو آتا کہیں چھوڑ دو